السلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو بائیسواں لیکچر تھا یہ واز اباؤٹ اسپریڈ شیٹس بائیسواں لیکچر ہماری جو پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز ہے اس کا دوسرا لیکچر تھا آج کا لیکچر جو ہے اسی سیریز کا تیسرا لیکچر ہے تو آج کی بات شروع کرنے سے پہلے ذرا جو بائیسویں لیکچر میں ہم نے باتیں کی تھیں ان کو تھوڑا سا ہم ریویو کر لیتے ہیں بائیسویں لیکچر میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسپریڈ شیٹس کی بات کی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسپریڈ شیٹ سے مراد کیا ہے اور یہ کہ اس کے مختلف کون سے ایسے فنکشنز ہیں جو ہمارے لیے یوزفل ثابت ہو سکتے ہیں اسپریڈ شیٹ کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک لحاظ سے ریپلیسمنٹ ہے لیجرز جو اکثر بزنسز یوز کرتے ہیں بڑے بڑے رجسٹر سے جس میں بہت سارا ڈیٹا وہ مینٹین کرتے ہیں تو یہ الیکٹرانک ریپلیسمنٹ ہے اس کے لیے بزنسز میں تو اسپریڈ شیٹس کا بہت استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ انجینئرنگ میں سائنٹیفک ایپلیکیشن میں بھی اسپریڈ شیٹس خاصی استعمال ہوتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی سیز کی جو سب سے پہلی پاپولر ایپلیکیشن تھی وہ ایک اسپریڈ شیٹ پیکج ہی تھا Calc was the first popular software package used on personal computers تو یہ تو بات ہوئی کہ اسپریڈ شیٹ جو ہے اس کی وجہ سے پرسنل کمپیوٹرز کا کچھ فائدہ ہوا تھا اب دیکھتے ہیں کہ اسپریڈ شیٹ سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسپریڈ شیٹس کے ذریعے ہم بہت سارے کاموں کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں بہت ساری کیلکولیشنز جو ہم کرنا چاہتے ہیں ریپیٹڈلی کرنا چاہتے ہیں ایکوریٹلی کرنا چاہتے ہیں ریپڈلی کرنا چاہتے ہیں اسپریڈ شیٹس جو ہیں ایسے کاموں میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں یہ خاصے لارج ڈیٹا سیٹس کو آسانی سے ہینڈل کر سکتی ہیں سب سے انٹرسٹنگ بات جو اسپریڈ شیٹس کے بارے میں ہے کہ ان کے ذریعے آپ یہ واٹ ایف سینیریوز بنا کے ان کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ڈیٹا ہے اس میں آپ کچھ یہاں پہ تھوڑا سا چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ اوور آل ریزلٹ اس سے کیا فرق پڑتا ہے یعنی کوئی بھی ماڈل ہو کوئی بھی ڈیٹا سیٹ ہو اس میں بعض پیرامیٹرس کو چینج کر کے اس کی جو آؤٹ کم ہوتی ہے جو فائنل رزلٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کیا اس کا ریزلٹ آتا ہے تو اسپیشلسٹ کا میرے خیال میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ ہم واٹ ایف انالیس کر سکتے ہیں what if I change this کیا ہوگا اس سے اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ اسپریڈ شیٹ پیکیجز جو آج کل ہم یوز کرتے ہیں ان کو دوسرے جو پروڈکٹیوٹی پیکیجز ہیں ان سے کنیکٹ کرنا آسان ہے یعنی ان کے ذریعے وہاں ڈیٹا بھیجا جا سکتا ہے وہاں سے ادھر ڈیٹا منگوایا جا سکتا ہے اگر آپ اسپریڈ شیٹ میں کوئی ٹیبل ڈیولپ کرتے ہیں اور اس کو آپ اپنے ورڈ پروسیسنگ کے پیکیج میں یوز کرنا چاہتے ہیں it is straightforward to do that اگر ڈیٹا بیس سے کچھ ڈیٹا اٹھا کے اسپریڈ شیٹ میں آپ اس کو مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے تو اسپریڈ شیٹس آج کل کے جو پیکیجز مل رہے ہیں اسپریڈ شیٹ کے ان کے بارے میں یہ بڑی اچھی ایک یوزر فرینڈلی سی چیز ہے اسپریڈ شیٹس کے بارے میں ایک چیز اور بھی کہ اس میں جو آپ ڈیٹا ہوتا ہے اس کو بڑی آسانی سے پلاٹ کر سکتے ہیں گراف کر سکتے ہیں اس کو گرافیکل فارم میں لے کے آ سکتے ہیں that's a very very useful function اور اسپریڈ شیٹس کے ذریعے ان گرافیکل ایکشن uh, کو جو ہم لینا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے اسپریڈ شیٹ ہوتی کیا ہے اسپریڈ شیٹ ایک گریڈ سا ہوتا ہے روز اینڈ کالمز میں کچھ سیلز بنے ہوتے ہیں دیٹس اسپریڈ شیٹ یہ سیل جو ہے ان کے اندر آپ نمبرز بھی ڈال سکتے ہیں ان میں آپ ٹیکسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن موسٹ امپورٹنٹلی آپ اس میں فارمولاز ڈال سکتے ہیں تو یہ سیل جو ہے کبھی بھی اگر آپ ان کو دیکھیں نارمل موڈ میں یہ کوئی نہ کوئی ویلو یا کچھ ٹیکسٹ ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس ویلو یا اس ٹیکسٹ کے پیچھے یا تو وہی ویلو ہوگی یا وہی ٹیکسٹ ہوگی یا پھر کچھ فارمولا بھی ہو سکتا ہے تو جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس فارمولے کا ریزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ فارمولا کیا چیز ہوتی ہے فارمولا ایسی ایک بڑی انٹرسٹنگ کیپبلٹی ہے اسپریڈ شیٹس کی جس کے ذریعے آپ دو سیلز کو آپس میں ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سیل اے ٹو جو ہے it's equal to twice whatever is present in A one تو یہ ایک لحاظ سے آپ نے سیل اے ٹو کے اندر ایک فارمولا لکھ دیا ہے آپ نے سیل اے ٹو میں کوئی ویلیو نہیں ڈالی وہاں پہ ایک فارمولا ڈالا ہے اور وہ فارمولا جو ہے وہ اے ٹو کہ ڈسپلے کو ڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے اے ون کے اندر جو بھی موجود ہے اے ون میں اگر فورٹی تھری لکھا ہوا ہے اور آپ آپ آپ نے نے نے اے ٹو میں میں جو فارمولا کو یہ ڈالا ہوا ہے تو اس میں آپ کو ایٹی سکس نظر آئے گا فورٹی تھری کو جو ہی سکسٹی سیون کریں گے یہاں پہ سکسٹی سیون کا ڈبل جو بھی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا سو دیٹ از دا کی پوائنٹ کہ spreadsheets they are very useful کیونکہ آپ ایک سیل کو دوسرے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کا ڈپینڈنٹ بنا سکتے ہیں بلکہ آپ یہ ملٹیپل سیلس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ اس سیل کو آپ اٹھارہ دوسرے سیل جو ہیں ان کی ویلو سے کسی فارمولے کے تحت ریلیٹ کر سکتے ہیں that is the key feature which makes spread useful تو جناب یہ تو بات ہو گئی بائیسویں لیکچر کی ہمارا دوسرا جو پروڈکٹیوٹی سیریز کا لیکچر تھا آج ہم تیسرے لیکچر کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے اور وہ پریزنٹیشنز کے بارے میں ہے خاص طور پہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اچھی پریزنٹیشنز میں کیا خوبیاں ہوتی ہیں یا پھر وہ کون سی گائیڈ لائنس ہیں ڈیزائن کرنے کی کہ جن کو اگر ہم فالو کریں تو مناسب سی ایک پریزنٹیشن ہم بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ ان گائیڈ لائنس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک چھوٹی سی مناسب سی پریزنٹیشن بنا کے بھی آپ کو دکھائیں گے اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ شروع میں جب میں یہ پریزنٹیشن وغیرہ بنایا کرتا تھا تو اس زمانے میں ملٹی میڈیا پریزنٹیشن ہم نہیں بناتے تھے ہم ایسا کرتے تھے کہ ٹرانسپیرنسیز جا کے خریدتے تھے ان پہ پھر فیل ٹپ مارکرز ہوتے ہیں مختلف رنگ کے marker red green blue black ان سے خوبصورت سی رائٹنگ میں کچھ لکھنے کی کوشش کرتے تھے چھوٹی موٹی کوئی ڈائگرام بھی اس پہ بنا دیتے تھے اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی کتاب میں کوئی تصویر ہے وہ ہم نے آڈینس کو دکھانی ہے تو اس کو اس کے ٹرانسپیرنسی کے اوپر فوٹو کاپی کر لیا کرتے تھے اس کے بعد ذرا ہم سوفسٹیکیٹڈ ہو گئے تو ہم نے کمپیوٹر پہ پریزنٹیشن بنانی شروع کر دی کمپیوٹر پہ ہم پریزنٹیشن بناتے تھے پھر اس کو ہم لیزر پرنٹر کے ذریعے ایک ٹرانسپیرنسی پہ پرنٹ کر لیا کرتے تھے کچھ ذرا جو زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے ہمارے سے وہ انک جیٹ پرنٹر یوز کر لیتے تھے اس سے ان کی ٹرانسپیرنسیز جو تھیں وہ کلرفل سی بن جاتی تھیں کیونکہ لیزر جیٹ سے تو ہماری صرف بلیک اینڈ وائٹ سی ٹرانسپیرنسیز بنتی تھیں جو اس سے بھی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے وہ ایسا کرتے تھے کہ خوبصورت سی پریزنٹیشن کمپیوٹر پہ ڈیولپ کرتے تھے پھر ایک کیمرے کے ذریعے ایک آٹومیٹڈ سا طریقہ ہے ایک کیمرے کے ذریعے وہ جو اسکرین پہ جو بھی نظر آ رہا تھا اس کو وہ 35 فائیو ایم ایم کی سلائڈس بنانے کے لیے کیپچر کر لیتے تھے یہ جو بھی سارے میں طریقے آپ کو گنوائے کہ ٹرانسپیرنسی پہ ہاتھ سے لکھنا یا پھر لیزر پرنٹر سے پرنٹ کرنا انک جیٹ پرنٹر سے پرنٹ کرنا یا پھر 35 فائیو ایم ایم سلائڈس بنانا اس زمانے میں تو یہ ٹھیک تھا لیکن کچھ اس میں کمیاں تھیں کچھ پرابلمس تھیں جس کا لوگ تذکرہ کرتے تھے اور ان پرابلمس کو سالو کرنا چاہتے تھے سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ لاسٹ منٹ پہ یہ جو تھرٹی فائیو ایم کی ٹرانسپیرنسی اس میں کوئی چینج نہیں کی جا سکتی اور اگر لاسٹ منٹ پہ نہ بھی کرنا ہو اس سے پہلے کرنا ہو وہ چینج کرنا جو ہے was a long process was a costly process اس کے علاوہ یہ بھی کہ ان سلائڈس پہ یہ ساری ساری اسٹیٹک سلائڈس تھیں ان پہ نہ ہی آپ کوئی انیمیشن ڈال سکتے تھے نہ کوئی ویڈیو اس میں یوز کر سکتے تھے نہ ہی کسی طرح کی ساؤنڈ اس میں شامل کر سکتے تھے اور یہ بھی کہ جب ایک دفعہ یہ چیزیں بن جاتی تھیں اس کے بعد اگر آپ ان کو الیکٹرانکلی کسی کو ٹرانسمٹ کرنا چاہیں کسی کو ای میل کے ذریعے بھیجنا چاہیں ای was straightforward to do that اور آخری چیز یہ اور I had a big problem with that کہ یہ جو میری ٹرانسپیرنسیز تھیں یہ ادھر ادھر ہو جایا کرتی تھیں اگر سال بھر کے بعد مجھے کسی خاص پریزنٹیشن کی دوبارہ ضرورت پڑتی تھی وہ مجھے کبھی نہیں ملتی تھی تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ فزیکلی جو ٹرانسپیرنسیز ہم بناتے تھے یا تھرٹی فائیو ایم کی سلائڈز بناتے تھے ان کو اسٹور کرنا ان کو ان کو کیٹلاگ کرنا ان کا ٹریک رکھنا واز ان اسٹریٹ فارورڈ تو اچھی بات یہ ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز آ گئیں جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری پرابلمس جو ہیں یہ دور ہو گئیں ملٹی میڈیا جو ہیں it's a very effective way of communicating your idea to your audience ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ آل الیکٹرانک ہیں یو نیور پرنٹ دیم تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ الیکٹرانکلی ان کو ٹرانسمٹ کرنا ای میل کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اٹس اسٹریٹ فارورڈ اور یہ بھی کہ لاسٹ میں چینجز جو ہیں ان میں کرنا وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اگر ایک صاحب یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں میری ان کے بعد باری ہے تو میں آڈینس میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ جلدی سے اس میں جو جو چینجز کرنا چاہوں کر سکتا ہوں اور اگر ٹائم زیادہ ہو بعض اوقات پوری کی پوری پریزنٹیشن میں وہاں پہ بیٹھے بیٹھے آڈینس میں بنا سکتا ہوں اور بڑی انٹرسٹنگ قسم کی پریزنٹیشن بنا سکتا ہوں اور یہ بھی کہ یہ جو ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز ہیں اس میں ایک فیچر بڑا انٹرسٹنگ ہے جو بہت فائدہ مند ہے جس کی وجہ سے مختلف طرح کے ایکسپیریمنٹس کرنا خاصا آسان ہے اور وہ فیچر ہے ان ڈو کا کہ آپ کوئی نئی چیز ٹرائی کریں if it doesn't work out you just undo it آپ خود سوچیں کہ اگر آپ تھرٹی فائیو ایم کی سلائڈس بنا رہے ہیں اس میں تو یہ فیچر نہیں ہے اس میں تو اگر سلائڈ بن گئی سو بن گئی اگر آپ نے اس میں چینجز کرنی ہے you have to go through the whole process all over again یہ جو ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز ہیں اگر آپ کو موقع ملے ان کو اور پرانے سال کی پریزنٹیشن کو دیکھنے کا آپ دیکھیں کہ اگر if properly done they are quite interesting اس کی وجہ سے خاصی اٹریکٹیو ہیں اس کی وجہ سے یہ جو آڈینس ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف تو اس کی وجہ سے آڈینس کا انٹرسٹ جو ہے آپ کی پریزنٹیشن میں بڑھتا ہے اور یہ بھی کہ یہ ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز کیونکہ ان کا نام ہی ملٹی میڈیا ہے اس کا مطلب اس میں مختلف طرح کا میڈیم اس میں مختلف طرح کے میڈیا یوز کیے جا سکتے ہیں اس میں اسٹیٹک میڈیا یعنی کہ صرف ٹیکسٹ اگر آپ یوز کرنا چاہیں یا سادے سے امیجز یوز کرنا چاہیں اس کے علاوہ آپ اینیمیشن بھی ڈال سکتے ہیں آپ ویڈیو بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو ساؤنڈ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اور اچھی بات ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دے آر آل الیکٹرانک آپ ان کو بڑی آسانی سے اسٹور کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے کیٹلاگ کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی سے ایک پرانی جو آپ نے چار سال پہلے پریزنٹیشن بنائی تھی اس کو ریکال کر سکتے ہیں آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کونے کھردروں میں درازوں میں الماریوں میں کہ وہ جو چار سال پہلے میں نے چیز بنائی تھی وہ کدھر گئی جنرلی اٹس دیر یہ آپ کے پی سی پہ آپ کے لیپ ٹاپ میں آپ کے سپر کمپیوٹر میں یا جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے اندر موجود ہے ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو صرف اور صرف ملٹی میڈیا پریزنٹیشن کے ذریعے کی جا سکتی ہے پرانے طریقے سے پرانے طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی وہ یہ کہ ان کے ذریعے آپ ایک ایسی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں کہ کوئی صاحب اگر چاہیں تو اس کو یوز کر سکتے ہیں as a self learning tool یعنی آپ کی مدد کے بغیر پریزنٹر کی مدد کے بغیر اس پریزنٹیشن کو یوز کر کے وہ اس سے یوزفل نالج حاصل کر سکتے ہیں یعنی میں ایک پریزنٹیشن بناؤں اس کے بعد اسے میں آپ کو ای میل کر دوں وہ آپ کے پاس پہنچتی ہے وہ انٹریکٹیو سی بھی ہے اس میں مختلف طرح کے بٹنز بھی ہیں یوزر جو ہے اس بٹن کو دبا کے یہاں جا سکتا ہے وہاں جا سکتا ہے آگے جا سکتا ہے پیچھے جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی کوشچن ہو تو اس کے بارے میں تھوڑا سا سرچ کر سکتا ہے اس میں کہ کسی اور جو سلائڈ میں دیکھ رہا ہوں اس کے علاوہ کہیں اور تو اس کا تذکرہ نہیں ہے تو what I'm trying to says کہ یہ اس کی آل الیکٹرانک نیچر جو ہے اس کی وجہ سے ایک نئی چیز آ گئی ہے وہ نئی چیز یہ آ گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے انٹریکٹو مٹیریل بنا سکتے ہیں اور اس کو کسی کو میل کر سکتے ہیں یا پھر ویب پہ اویلیبل کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے یہ سیلف لرننگ جو لوگوں کی ہے یہ ذرا فیسیلیٹیٹ ہو جاتی ہے یہ ذرا آسان ہو جاتی ہے یہ دیکھیے جب آپ پریزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سینیریو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کا آڈینس آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو آڈینس کو دو طریقے سے انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے ایک تو آپ جو بات کر رہے ہوتے ہیں آڈینس سے اور دوسرے یہ کہ اسکرین کے اوپر جو ویژولز آپ انہیں شو کر رہے ہیں اس سے بھی انفارمیشن انہیں مل رہی ہوتی ہے تو ایز اے پرزینٹر آپ کا کام یہ ہے کہ کسی طرح یہ جو دونوں چینل سے انفارمیشن جا رہی ہے اس کو آپ نے میکسیمائز کرنا ہے اچھی پریزنٹیشن وہی ہوگی کہ یہ جو پریزنٹیشن ہم بنا رہے ہیں اس طرح ڈیزائن کی جائے اور جو پریزنٹر بول رہا ہے وہ اس طرح بولے کہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن آڈینس کی طرف ٹرانسفر ہو سکے یہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن سکلز یعنی اپنے بولنے کا طریقہ اپنا پریزنٹ کرنے کا طریقہ اپنا ہاتھ ہلانے کا طریقہ اس کو امپروو کریں دوسری چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ اپنی آپ جو آپ نے یہ جو پریزنٹیشن بنائی ہے ملٹی میڈیا پریزنٹیشن بنائی ہے اس کو امپروو کریں اور اس کے لیے جو تین اصول ہیں وہ بڑے سادے سے ہیں ان میں سے پہلا تو اصول ہے سادگی کا کہ make sure that your presentation is simple عموماً اگر ایک سمپل پریزنٹیشن ہوگی اس سے جو میسج آپ دینا چاہتے ہیں آڈینس کو وہ زیادہ آسانی سے پہنچے گا زیادہ آسانی سے ایبزارب ہوگا دوسرے ہے کہ اٹ شوڈ بی کلیئر یعنی جو انفارمیشن آپ پریزنٹ کر رہے ہیں it should be clearly presented in your presentation اس طرح آڈینس کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آسانی ہوگی اور یہ بھی کہ آپ کی پریزنٹیشن کنسسٹنٹ ہونی چاہیے ہیپ ہیزڈ سی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ یہ تینوں اصول فالو کریں یعنی سمپل پریزنٹیشن بنائیں کلیئر پریزنٹیشن بنائیں اور کنسسٹنٹ پریزنٹیشن بنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو نالج آپ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں اپنے آڈینس کو وہ سب سے زیادہ مقدار میں ٹرانسفر ہوگی اب ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے اصول ہیں وہ کون سی ڈیزائن گائڈ لائنز ہیں جس کے ذریعے یہ تینوں پرنسپل جو ہیں ان کو ہم فالو کر سکیں یعنی جن کے ذریعے ہم اپنی پریزنٹیشنس کی سمپلسٹی بڑھا سکیں ان کی کلیئرٹی بڑھا سکیں ان کی کنسسٹنسی بڑھا سکیں تو اب ہم ان اصولوں کی ان ڈیزائن گائڈ لائنس کی کچھ بات کریں گے تو یہ جو ہے یہ مختلف ہیڈنگز کے انڈر آپ کو میں بتاؤں گا سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لے آؤٹ ہوتا ہے اوور آل جسے کہتے ہیں نا آرکیٹیکچر جو آپ کے پریزنٹیشن کا ہوتا ہے ہائی لیول ڈیزائن جو ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا گائڈ لائنس ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میک شیور دیٹ سمپل اس میں عجیب و اور یہ بھی کہ جب آپ یہ اپنی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں اس کے لیے آپ مختلف سلائڈیں بناتے ہیں میک شیور کہ وہ بورنگ نہ ہو یعنی یہ نہ ہو کہ پہلی سلائڈ جو اس پہ کچھ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے دوسری پہ کچھ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے تیسرے پہ کچھ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے چوتھی پہ کچھ ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے ایسا نہ کریں تھوڑی سی ٹیکسٹ یہاں لکھیں اگلے پیج پہ تھوڑی سی گرافکس دکھا دیں اس سے اگلے پیج پہ تھوڑی سی اینیمیشن دکھا دیں اس طرح آڈینس کا انٹرسٹ جو ہے آپ کی پریزنٹیشن میں برقرار رہے گا ورنہ یہی ہے کہ اگر آپ ایک ہی منوٹنس ہی چیز کر رہے ہیں اسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا آڈینس بور ہو جائے اور سو جائے you don't want that to happen یہ بھی اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سمپل سا لے آؤٹ آپ نے بنانا ہے کہ اگر آپ کسی بھی سلائڈ پہ بہت زیادہ مٹیریل ڈال دیں تھوڑا سا یہاں پہ ڈال دیں تھوڑا سا یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ ہیپیزلی ڈال دیں اس سے آپ کو آڈینس ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اس سے آپ کو آڈینس جو ہے اس کو پتہ نہیں لگتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اسپیشلی اگر آپ اسپیشلی اگر آپ ایک ہی سلائڈ پہ ایسی چیزیں ڈال دیں ان کا آپ اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اس سے کنفیوژن بڑھتا ہے کلیئرٹی کم ہوتی ہے آڈینس بور ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ وہ انوائے ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک اور طریقہ جس سے آپ آڈینس کی انوائنس کو کم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہر سلائڈ جو آپ بنائیں اس کے اوپر ایک ٹائٹل ضرور لکھیں اس ٹائٹل کو دیکھ کے آڈینس کو فوراً پتہ لگ جائے کہ آگے کیا بات ہونی ہے فار ایگزامپل جو آپ کی سلائڈ سلائڈیں ہوتی ہیں ان میں سے میرے خیال میں جو دوسری سلائڈ ہے it should be the overview slide جو ہی آڈینس دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر اوور ویو لکھا ہے انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک لحاظ سے پورے کی پوری جو پرزنٹیشن ہے اس کی سمری ہمارے سامنے پریزنٹ کی جائے گی اس کا جو خاکہ ہے وہ ہمارے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا ہائی لیول ڈیزائن ہے اس کے جو مختلف کمپوننٹس ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا تو اس سے آڈینس جو ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کیا کب کب کس ترتیب سے ہونا ہے یہ تو جناب تھی لے آؤٹ کی بات ایک اور جو یہ جو ماڈرن ہم ملٹی میڈیا پریزنٹیشن بناتے ہیں اس میں ایک اور جو کی فیچر جس پہ جو ڈیزائنر کو کنٹرول حاصل ہے وہ ہے بیک گراؤنڈ کہ ہم اپنی پریزنٹیشن کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں میری ریکمینڈیشن یہی ہوگی کہ کیپ اٹ سمپل آپ ایسا نہیں چاہتے کہ یہ بیک گراؤنڈ کچھ ایسا عجیب و غریب سا ہو جائے کہ آپ کے آڈینس کے لیے اس کے اوپر جو انفارمیشن آپ نے لکھی ہے اس کو پڑھنا مشکل ہو جائے وہ ایلیجیبل ہو جائے تو بیک گراؤنڈ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ انفارمیشن پرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو انہانس کرے اس کو چھپائے نہ تو ایسا نہ ہو کہ آپ عجیب و غریب پیچھے گھاس پھوس درخت ورخت بنا دیں اور اس کے اوپر آپ بلیک رنگ کی لیٹرنگ کر دیں کیونکہ وہ لیٹرنگ تو پھر نہیں پڑی جائے گی سو so, اگر آپ سادہ سا بیک گراؤنڈ اگر آپ نے تو کوئی لائٹ رنگ کا کوئی سادہ سا بیک گراؤنڈ کر لیں اس سے آڈینس کو آپ کی یہ جو لیٹرنگ ہے اس کو پڑھنے میں خاصی آسانی ہوگی ایک اور بات یہ کہ بیک گراؤنڈ میں آپ برائٹ کلرز یوز نہ کریں اس سے آڈینس ڈسٹریکٹ ہوتا ہے نہ صرف ڈسٹریکٹ ہوتا ہے بلکہ اگر وہ برائٹ کلر انہیں کچھ دیر کے لیے دیکھنا پڑ جائے تو اس سے آڈینس ایک لحاظ سے اوفینڈ بھی ہو جاتا ہے تھوڑا سا تو کوشش یہ کریں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہو وہ برائٹ نہ ہو وہ لائٹ نہ ہو وہ ڈارک ہو آپ کا بیک گراؤنڈ ڈارکش ہو اور آپ کا جو فور گراؤنڈ یعنی جو آپ ٹیکسٹ اس پہ لکھ رہے ہیں وہ ذرا لائٹ کلر کی ہو یعنی اس کی سب سے ایکسٹریم ایگزامپل ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ بلیک ہو اور آپ کا فو گراؤنڈ یعنی کا کلر وائٹ ہو لیکن اس کے علاوہ اور بھی بڑے اچھے اور انٹرسٹنگ کمبینیشن اویلیبل ہیں جہاں تک بیک گراؤنڈ میں پیٹرنس اور مختلف طرح کے کلرز وغیرہ ڈالنے کا تعلق ہے تو نہ کریں ایسا بیک گراؤنڈ جتنا سادہ ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر جو انفارمیشن لکھی ہے اس کو پڑھنا ہوگا اور دوسرے ایک ہے اگر آپ مختلف سلائیڈوں پہ طرح طرح کے عجیب و غریب بیک گراؤنڈ بنانے لگ جائیں اس سے بھی آڈینس جو ہے وہ کہے گا یار یہ کیا کنفیوژن ہو رہا ہے یہاں پہ سو میک شیور کہ کچھ کنسسٹنسی ہو بیک گراؤنڈ میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر سلائڈ کا ایکزیکٹلی ایک جیسا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے لیکن اس میں کچھ کنسسٹنسی ہونی چاہیے it have to be the same that is not a nasty لیکن ان کا آپس میں کچھ تک ہونی چاہیے یعنی اس سلائڈ میں اگر آپ اس میں اگر آپ مختلف سلائیڈ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک ہی پرزنٹیشن کو بلانگ کرتی ہیں یہ نہیں کہ میں نے ایک یہاں سے پکڑی ایک یہاں سے پکڑی ایک یہاں سے پکڑی ان کو اکٹھا کر کے ایک نئی پرزنٹیشن بنا دی ایسا اگر آپ کریں گے تو آپ کی پریزنٹیشن کی کلیئرٹی جو ہوگی وہ مجرو ہوگی and you don't want to do that تو یہ تو بیک گراؤنڈ کی بات تھی اب کلرز کی بات کرتے ہیں ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز میں یعنی ایک اچھی بات بھی اور بری بات بھی کہ جو بنانے والا ہے جو ڈیزائنر ہے اس کے کمپلیٹ کنٹرول ہے وہ جیسے مرضی کلر جہاں مرضی یوز کر سکتا ہے اور ٹھیک ہے اس سے بعض لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن بعض لوگ اس پرولیج کو ابیوز بھی کرتے ہیں وہ جو اس پریزنٹیشن کا دیکھنے والا ہے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے ہر طرح کے کلرز یوز کرنا آتے ہیں تو ایک ایک سلائڈ پہ دس دس مختلف طرح کے کلرز یوز کرتے ہیں just to impress the audience اور وومن آڈینس امپریس ہونے کی بجائے بور ہوتا ہے یا پھر اوفینڈ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں ہے تو میری گزارش یہی ہوگی کہ ایک دو کلر یوز کریں ہر سلائڈ پہ نو مور دین دیٹ اس میں اگر آپ تیسرا یا چوتھا تھوڑا سا یوز کرنا چاہیں تھوڑا سا it's fine colours are there to be use لیکن ڈونٹ گیٹ کیریڈ وے بے شمار کلرز آپ ایک سلائڈ پہ یوز کرنا شروع کر دیں اور ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھیں کہ ہر کلر کا کچھ مطلب ہوتا ہے تو بعض اوقات آپ کسی کلر کو اس کے مطلب کے اگینسٹ اگر یوز کرتے ہیں تو اس سے آڈینس کنفیوز ہو جاتا ہے فار ایگزامپل آپ ریڈ کلر کے بارے میں جانتے ہیں کہ اکثر معاشروں میں اکثر سوسائٹیز میں ریڈ کا سمبل جو ہے وہ ہوتا ہے خطرے کا symbol red colour represents danger تو اگر آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سی اچھی چیز بتا رہے ہیں اس کے لیے اگر آپ ریڈ کلر یوز کریں تو وہ تھوڑا سا عجیب و غریب سا ہو جائے گا آپ کا میسج جو ہوگا وہ صحیح طریقے سے پٹ اکراس نہیں ہوگا اگر آپ کسی بزنس میں پروفٹس دکھا رہے ہیں تو ریڈ کلر نہ یوز کریں کیونکہ پروفٹس عموماً ریڈ میں یوز نہیں کیے جاتے پروفٹس عموماً ریڈ کلر میں ڈسپلے نہیں کیے جاتے لاسز ریڈ کلر میں ڈسپلے کیے جاتے ہیں تو کلرس کے جو بعض مطلب گرین کے بھی بعض مطلب ہیں یلو کے بھی بعض مطلب ہیں so try to do some study on that and try to use the appropriate colour جو مناسب کلر ہو اس کو یوز کریں کوئی عجیب و غریب کلر یوز نہ کریں جہاں تک بیک گراؤنڈ کلر کا تعلق ہے یعنی اگر آپ نے پریزنٹیشن کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ کلر چوز کر رہے ہیں تو ایسا کلر چوز کریں جس کو دیکھ کے آنکھیں تھکیں نہ فار ایگزامپل جو وارم کلرز ہوتے ہیں نا مثلا برائٹ یلو ہے یا پھر ریڈ ہے اس کو اگر زیادہ دیر تک آنکھ کو دیکھنا پڑے تو آنکھیں تھک جاتی ہیں اس سے آپ کا آڈینس جو ہوتا ہے وہ انوائے ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے ڈونٹ ڈو دیٹ اس کی بجائے بیک گراؤنڈ میں کول کلرز یوز کریں کول کلرز کون سے ہیں مینی آف دا بلوز نیلے رنگ کے جو بیک گراؤنڈ ہیں اس کے مختلف شیڈز جو ہیں مختلف ہیوز جو ہیں جو بلو کے اندر ہی آتے ہیں وہ بڑے اچھے بیک گراؤنڈ سمجھے جاتے ہیں گرینز جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی آپ یوز کریں for example yellow on blue works very well yellow yellow on dark blue یا پھر white on green that works very well well is تو آپ اپنی ٹیکسٹ جو ہے وائٹ رنگ کی رکھیں اور اپنا بیک گراؤنڈ گرین رنگ کا رکھیں وہ خاصا پلیزنگ لگتا ہے آنکھوں کو آڈینس خوش ہوتی ہے ایسے کلر کمبینیشن دیکھ کے ٹیکسٹ جو ہے اس کے بارے میں آپ کچھ بات کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پریزنٹیشن کے لیے آپ بنا رہے ہیں یہ آپ ایک خط نہیں لکھ رہے ہیں اس میں آپ کو لمبے لمبے جملے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو زیادہ سینٹنسز ایک پیج پہ ایک سلائڈ پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑے سے چند فریزز جو ہیں وہ لکھیں اس سے زیادہ نہیں اور کتنے لکھیں اس کے بارے میں جو ہیورسٹک ہے وہ یہی کہ پانچ لائنیں ہوں five plus minus plus minus two سمجھ لیں آپ یعنی تین سے کم بڑا عجیب سا لگتا ہے اگر سات ہو جائیں یا سات سے زیادہ ہو جائیں وہ تو خاصا برا لگتا ہے آپ کی سلائڈ بہت بزی لگتی ہے تو چار پانچ اس کے قریب آپ رہیں تو that is that looks like a very good slide اگر آپ صرف چار پانچ فریزز ایک سلائڈ پہ یوز کرتے ہیں اور وہی میں بار بار اسے ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ سینٹنسز نہ لکھیں صرف فریزز لکھیں انکمپلیٹ سینٹنسز لکھیں چند الفاظ لکھیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ موٹی موٹی ٹیکسٹ لکھتے ہیں اپنی سلائڈس پہ تو جگہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور دوسرے یہ کہ اگر آپ پورے پورا جملہ لکھ دیں گے ادھر تو آپ کیا بولیں گے so what you do is you put a few words a short phrase over there اور اس کا پورے کا پورا سینٹینس جو ہے وہ آپ خود بنائیں اور بولے آڈینس کے سامنے this is how a should be کہ آڈینس اسکرین کو بھی دیکھتا ہے جس پہ پرزنٹیشن دکھائی جا رہی ہے اور اسپیکر کو بھی دیکھتا ہے تو اسپیکر کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ جو اسکرین پہ لکھا ہے اس کو پڑھتا جائے اور اس کو بولتا جائے audience smart enough they can read it دم انہیں ضرورت نہیں کہ انہیں پڑھ کے سنائے so so speaker is suppose to do is کہ جو اسکرین پہ لکھا ہے اس میں ویلو ایڈ کرے اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ وہاں پہ کچھ فریزز ہوں اور اسپیکر جو ہے اس کو ذرا بڑا کر کے ذرا پورے پورے سینٹنسز کی صورت میں اس کے بارے میں آڈینس کو انفارمیشن دے تو جو اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہا ہے وہ ایک لحاظ صرف ایک گائیڈ لائنز ہی ہوتی ہے اور جو اسپیکر ہوتا ہے تو speaker is suppose to add more and make complete sentences out of those guide phrases عموماً ایسا کیا جاتا ہے کہ یہ فریزز جو ہیں یہ بلیٹڈ فارم میں لکھے جاتے ہیں بلیٹ فارم سے مراد یہ ہے کہ ایک موٹا سا نقطہ لگاتے ہیں تھوڑی سی اسپیس چھوڑتے ہیں اس کے بعد ایک فریز لکھتے ہیں پھر موٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اس کے بعد تھوڑی سی اسپیس چھوڑتے ہیں فریز لکھتے ہیں تو ہر پیج پہ آپ چاہیں گے چار پانچ چھ بلیٹڈ پوائنٹس ضرور ہوں یعنی bullet by a phrase bullet by a phrase ایسے چار پانچ ضرور ہوں اب ایک اور میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں کہ یہ فریزز آپ نے جو ہیں یہ اس طرح شروع کرنے ہیں تاکہ ان میں کچھ سمٹری ہو یعنی اگر ایک صفحے پہ آپ نے پانچ یا چھ بلیٹڈ پوائنٹس لکھے ہیں پانچ یا چھ فریز لکھے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ سارے کے سارے ایک ورب سے شروع ہو یا پھر وہ سارے کے سارے ایک ناؤن سے شروع ہو اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے جب آپ وہ پریزنٹیشن دے رہے ہیں آڈینس کو وہ پریزنٹیشن زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی کیونکہ سارے کے سارے فریزز جو ہیں وہ ایک ہی طریقے سے یوز ہو رہے ہیں فار ایگزامپل آپ شروع کر سکتے ہیں ایویلویٹڈ سے پہلے والا اور دوسرا ایگزامنٹ سے اور تیسرا کسی اور سے یعنی کسی اور ورب سے چوتھا بھی کسی ورب سے پانچواں بھی کسی ورب سے یا پھر آلٹرنیٹیولی اپنے ناؤن سے سارے کے سارے یوز کر لیں اگر آپ ایسا کریں گے تو آڈینس کے لیے وہ پریزنٹیشن ہوگی وہ سلائڈ جو ہوگی وہ زیادہ پلیزنگ ہوگی اس سے انفارمیشن جو ہے زیادہ ٹرانسفر ہوگی ٹیکسٹ کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے اس کورس میں جب ہم نے ٹیکسٹ سائز کی بات کی تھی وہاں پہ ٹیکس سائز سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح کی ٹیکسٹ جو ہوتی ہے اس کو پڑھنا آسان ہوتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ آل کیپس جو ہے وہ پڑھنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے تو کے بارے میں یہی ہے کہ try to avoid all caps آپ نارمل ٹیکسٹ ہی لکھیں اور یہ بھی کہ بڑے سادے سے ٹائپ فیسز یوز کیے جائیں بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جی وہ غریب ٹائپ فیس یوز کریں ایک صاحب تھے ان کو اولڈ انگلش فونٹ یوز کرنے کا بڑا شوق تھا یعنی اس میں اگر آپ ڈی لکھ دیں یا بی لکھ دیں پتہ ہی لگتا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے سو ایسا نہ کریں what you want is confuse your audience what you want is you want them to understand whatever written over there right away تو اس کے لیے کلین اور ریڈیبل ٹائپ فیسز جو ہیں انہیں یوز کریں میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو سان شریف ہوتے ہیں فونٹس ان کو یوز کیا جائے ایریل یوز کریں آپ ورڈانا یوز کریں ہلویٹیکا یوز کریں these are the fonts which میرے خیال میں لک پلیزنگ ٹو دی آئی اور دوسرے ان کو پڑھنا اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوتا ہے ٹیکس سائز کے بارے میں یہ ہے کہ 24 فور پوائنٹ سے کم نہ آپ یوز کریں اور آپ کی نارمل ٹیکس جو ہوتی ہے وہ یا تو اٹھائیس پوائنٹ کی ہو یا بتیس پوائنٹ کی ہو لیکن کوئی بھی ٹیکس جو آپ اپنی سلائڈ پہ یوز کر رہے ہیں وہ 24 فور پوائنٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اپنی پریزنٹیشن تو آپ خود یہاں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا آڈینس جو ہے آپ سے وہ بیس پچیس فٹ دور ہو سکتا ہے بیٹھا ہو تو جو صاحب بالکل آخری رو میں بیٹھے ہیں that person should be able to see the presentation and understand it یہ نہ ہو کہ وہ یوں کر کے دیکھ رہا ہو اور پھر بھی اسے صحیح طرح سمجھ نہ آ رہی ہو تو مہربانی کریں بلکہ ان پہ مہربانی کریں جو صاحب سب سے آخری رو میں بیٹھے ہیں اور سائز جو ہے وہ مناسب رکھیں ٹوینٹی فور سے کم نہ کریں یہ میں نے آپ کو کچھ گائڈ لائنس تو بتائی لیکن اس کے بارے میں میں آپ کو کوشچن کرنا چاہوں گا ان گائڈ لائنس کے بارے میں کہ یہ جو گائیڈ لائنس ہیں یہ کوئی لا آف نیچر نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا اس کی میں ایگزامپل یہ دیتا ہوں کہ میں نے کنسٹینسی کی بات کی لیکن فرض کریں میں اگر تین گھنٹے کی ایک پریزنٹیشن آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس میں میں ایک جیسا ہی ٹائپ فیسز یوز کر رہا ہوں ایک جیسا بیک گراؤنڈ یوز کر رہا ہوں اور ایک جیسے ہی اس پہ بلٹس یوز کر رہا ہوں تو ہوگا کیا تھوڑی دیر کے بعد ساری کی سارا آڈینس جو ہے وہ بور ہو جائے گا وہ سو جائیں گے you don't want to do that تو خاص طور پہ جو لمبی پریزنٹیشن ہیں اس میں تھوڑا سا چیزوں کو چینج کر کے دکھانا پڑتا ہے ادروائز آڈینس بور ہو جاتا ہے فار ایگزامپل بعض اوقات اگر کوئی ذرا لمبی پریزنٹیشن ہو اس میں میں ایسی سلائڈ یوز کرتا ہوں کہ جن کا بیک گراؤنڈ جو ہو وہ وارم ہو یعنی فار ایگزامپل برائٹ یلو یا پھر برائٹ ریڈ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آڈینس کو تھوڑا سا دھچکا سا لگے وہ تھوڑے سے سوتے سوتے اٹھ جائیں یا پھر بعض اوقات میں یہ بھی کرتا ہوں کہ بہت بڑا ٹائپ فیس یوز کر لیتا ہوں یعنی 300 ہنڈریڈ پوائنٹس کا ٹائپ فیس وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ جب بھی وہی ٹائپ فیس آتا ہے آڈینس یوں ہو جاتا ہے ان کو دھچکا سا لگتا ہے وہ تھوڑے سے سوتے ہوئے جاگ جاتے ہیں یا پھر ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں کہ بہت چھوٹا سا ٹائپ فیس یوز کر لیں آپ سولہ پوائنٹ کا ٹائپ فیس یا بارہ پوائنٹ کا یوز کر لیں اس کے لیے آڈینس کو یوں گھور کے دیکھنا پڑے گا تو اس سے بھی وہ سوتے سوتے ذرا کچھ بیدار ہو جائیں گے کیونکہ انہیں یوں کر کے جو گھورنا پڑا ہے لیکن اس بات کا خیال رہے کہ یہ چیزیں کبھی کبھی کرنی چاہیے بہت ساری سلائڈوں میں دو تین چار دفعہ اس سے زیادہ نہیں اور وہ بھی ایسے موقع پہ when you want to make really really important point ان کے لیے آپ کبھی کبھی وارم بیک گراؤنڈ یوز کر لیں یا بڑا ٹائپ فیس یوز کر لیں یا پھر بہت چھوٹا ٹائپ فیس یوز کر لیں گرافکس اینڈ امیجز جو ہیں وہ بھی کا حصہ ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ کہیں بھی اگر آپ گرافکس اور امیجز یوز کر سکیں instead of text do it graphics اور امیجز جو ہیں وہ بہتر طور پہ آڈینس کو اسٹوری سناتے ہیں جو آپ انہیں سنانا چاہتے ہیں ٹیکسٹ انہیں پڑھنی پڑتی ہے امیجز اور گرافکس جو ہیں ان کو وہ ایک نظر دیکھتے ہیں اینڈ دے انڈرسٹینڈ اس میں جس طرح ہم نے مختلف لیکچرز میں آپ کو کئی طرح کے گرافکس اور امیجز دکھائے آپ کو یاد ہوگا آپریٹنگ سسٹم کا جو لیکچر تھا گیارہواں لیکچر اس میں ہم آپ کو آپریٹنگ سسٹم کے مختلف کمپوننٹس دکھا رہے تھے تو بجائے اس کے کہ ان کمپوننٹس کو آپ کو ایک ٹیکسٹ کی لسٹ کی صورت میں دکھایا جائے ہم نے آپ کو مختلف کلرز کی ڈسکس کی صورت میں اسے دکھایا تھا نہ صرف یہ کہ ان ڈسک کے کلر مختلف تھے ان کے سائز بھی مختلف تھے جو ڈسک ذرا بڑے سائز کی تھی اس سے اس کمپوننٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ زیادہ اہم ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ ڈسک جو تھی آپس میں اوور لیپ کر رہی تھیں تو اگر سرخ ڈسک جو ہے وہ گرین سے اوور لیپ کر رہی تھی اس کا مطلب ہے ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے اگر جو سرخ ڈسک ہے وہ گرے والے سے اوور لیپ نہیں کر رہی تھی اس کا مطلب ہے یہ دونوں ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ شاید نہیں کرتے تو گرافیکل پریزنٹیشن کی وجہ سے ہم آپ کو زیادہ انفارمیشن دے پائے تھے اگر ہم ایک صرف لسٹ یوز کرتے ٹیکس کی تو اس کے بعد ہمیں خاصی اور بھی ٹیکس لکھنی پڑتی جو ساری کی ساری انفارمیشن آپ کو پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچانے کے لیے تو again use graphics and images whenever possible graphic is worth a thousand words بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں some a a graphic is worth thousand numbers is well تو اس بارے میں یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ آڈینس کو ڈھیر سارے نمبر دکھائیں بہتر یہ ہوگا کہ ان نمبرس کو پلاٹ کر کے آڈینس کو دکھا دیں ان کو گراف کر کے اپنے آڈینس کو دکھا دیں اس طرح آڈینس کو آسانی ہوگی وہ جو کانسیپٹ آپ انہیں بتانا چاہ رہے ہیں اس کو گریب کرنے میں اس کو گراسپ کرنے میں تو numbers no graphics yes animations and transactions یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ملٹی میڈیا میں خاص طور پہ اویلیبل ہیں پرانے سال کی پریزنٹیشنز میں یہ نہیں ہو سکتی تھیں جہاں تک ٹرانزیکشن کا تعلق ہے اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ اگر ہم ایک سلائڈ سے دوسری سلائڈ پہ جاتے ہیں تو درمیان میں جو ہوتا ہے اسے ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں تو اس کے بارے میں میری سجیشن یہی ہوگی کہ کوئی سادی سی سمپل سی ٹرانزیکشن یوز کریں آپ کوئی کمپلیکس سی عجیب و غریب سی ٹرانزیکشن نہ یوز کریں اور ایک ہی طرح کی transaction throughout the demo use throughout the presentation use کریں اس طرح آڈینس جو ہے وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا اگر آپ رینڈملی ٹرانزیکشن یوز کر رہے ہیں کچھ یہاں کچھ اور کر دیا وہاں پہ کچھ اور کر دیا وہاں پہ کچھ اور کر دیا اس سے بعض اوقات آپ کا آڈینس جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے اینیمیشن جو ہے دے آر ونڈرفل یعنی اینیمیشن جو ہے وہ تو گرافکس سے ہی بہتر ہے اینیمیشن جو ہے وہ موونگ گرافکس ہوتی ہیں اس کی مدد سے آپ آڈینس کو مزید زیادہ بہتر طور پہ انفارمیشن فراہم کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم نے واٹر فال پروسیس آپ کو دکھایا تھا فار سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ مختلف فیزز تھے اس پروسیس کے تو وہ اگر فیزز ایک دو تین چار پانچ چھ سات کر کے آہستہ آہستہ آئیں تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آڈینس پہ بہتر امپیکٹ پڑے ان کو وہ پروسیس جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ آسانی ہو اس کے علاوہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے یہ جو انسٹنٹ میسنجر ہے یہ دکھایا تھا کہ کس طرح کام کرتا ہے اس میں مختلف کمپیوٹرز ہیں جیسے ایک میسج یہاں سے چل کے وہاں جاتا ہے وہاں سے چل کے کہیں اور جاتا ہے وہاں سے چل کے کہیں اور جاتا ہے تو اس کو بھی اگر آپ موونگ پکچرز یعنی انیمیشن کی مدد سے دکھائیں تو اس سے آڈینس پہ امپیکٹ بہتر پڑتا ہے آڈینس کو زیادہ انفارمیشن ٹرانسفر ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں نا دوسرا طریقہ یہی ہے کہ ان ساری کی ساری چیز کو آپ الفاظ کی صورت میں لکھ دیں تو بجائے اس کے کہ آپ تین چار سلائڈیں الفاظ سے بھر کے ان کو دکھائیں اگر ایک ہی سلائڈ پہ اگر آپ انہیں کچھ انیمیشن کر کے دکھا دیں گرافیکل فارم میں اس سے ہو سکتا ہے کہ آڈینس کو زیادہ فائدہ ہو ان کو زیادہ نالج ملے ان کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو کوئی بھی اگر آپ نے پریزنٹیشن بنانی ہو تو اکثر پرزنٹیشن کا اسٹرکچر ایک جیسا ہی ہوتا ہے یعنی ہر پریزنٹیشن کا پہلا پیج جو ہوتا ہے وہ ٹائٹل پیج ہوتا ہے اس پہ آپ پوری کی پوری جو پریزنٹیشن ہے اس کا ٹائٹل لکھتے ہیں اور عموماً اپنا نام بھی لکھ دیتے ہیں بعض اوقات اپنا ای میل ایڈریس بھی لکھ دیتے ہیں اس سے نیکسٹ پیج جو ہوتا ہے یعنی اس سے نیکسٹ سلائڈ جو ہوتی ہے وہ اوور ویو کی سلائڈ ہوتی ہے وہ ایک لحاظ سے ٹیبل آف کانٹینٹس ہوتا ہے پوری کی پوری پریزنٹیشن کا وہاں پہ آپ آڈینس کو آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ اس پریزنٹیشن کے دوران میں کس کس چیز کے بارے میں کب بات کروں گا اور یہ جو اوور ویو سلائڈ ہے اس کے بعد مین باڈی جو آپ کی پریزنٹیشن کی شروع ہو جاتی ہے جس میں ایک دو تین چار پانچ سات دس پندرہ بیس پچیس سو ڈیڑھ سو دو سو جتنی بھی سلائڈ ہو سکتی ہیں اور آخر میں what you want to do is you want to summarise what you have talked about تو آخر میں ایک سمری سلائڈ میں ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ہر پریزنٹیشن کے اینڈ میں ضرور ہونی چاہیے اگر کوئی ٹریویل سی چھوٹی سی چار پانچ صفحے کی پریزنٹیشن ہے اس میں ہو سکتا ہے ضرورت نہ ہو لیکن اگر آپ پندرہ بیس صفحے کی کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں اس میں ایک سمری کی سلائڈ اینڈ میں ضرور ہونی چاہیے جس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں آپ کی پریزنٹیشن کے ان کو آپ سم اپ کر کے آڈینس کو بتا دیتے ہیں اب جناب بات کر لیں کہ پریزنٹیشن بنانے کے ٹول کیسے ہوتے ہیں ایک زمانے میں میں کوئی بھی ورڈ پروسیسر پکڑ لیتا تھا اور اس پہ اپنی پریزنٹیشن ڈیولپ کر لیتا تھا اور مناسب سی ایک چیز بن جاتی تھی افیکٹو سی ایک چیز بن جاتی تھی لیکن اب میں ایسا نہیں کرتا اب میں جو خاص پیکیجز جو اسی کام کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں ان کو یوز کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے میرا کام ذرا زیادہ تیزی سے ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہ ورڈ پروسیسر میں وہ سارے فنکشن نہیں تھے اور نہ ہی وہ فنکشن ابھی بھی ہیں کہ جو ایک پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ کے پیکیج میں پائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے مجھے ذرا اپنی پریزنٹیشن بنانے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے تو یہ پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ پیکیجز جو ہیں یہ آپ کو کیا الاؤ کرتے ہیں آپ کو کیا فیسلٹیز فراہم کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آپ کو بعض ریڈی میڈ ڈیزائنز فراہم کر دیتے ہیں کسی بھی پیکج میں آپ جائیں تو وہاں پہ پندرہ بیس تیس چالیس ڈیزائنز ایسے ہوں گے کہ ان میں سے کوئی ایک آپ پکڑ لیں اور اس کی وجہ سے آپ اپنی پریزنٹیشن بنانا شروع کر سکتے ہیں یعنی آپ کو پریزنٹیشن ڈیزائن نہیں کرنی پڑے گی ایک ایک پریزنٹیشن کا ڈھانچہ ایک اسٹرکچر سا اس کا آلریڈی موجود ہے اس کو ہی آپ یوز کر کے اپنی پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہ اکثر پیکجز میں نہ صرف آپ ان ریڈی میڈ ڈیزائنس کو یوز کر سکتے ہیں ان کو ماڈیفائی بھی کر سکتے ہیں ایک ڈیزائن ہے اس میں یلو رنگ بہت زیادہ ہے تو آپ اس کو یلو کو گرین میں چینج کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ ایک برانڈ نیو اپنا ڈیزائن بھی ان پریزنٹیشن کی مدد سے بنا سکتے ہیں سلائڈز ایڈ کرنا ان کو ڈیلیٹ کرنا ان کو یہاں سے وہاں پہ موو کرنا یا پھر ان میں گرافکس کہیں اور سے پکڑ کے ایڈ کرنا امیجز کہیں اور سے لے کے ایڈ کرنا یا پھر نئی گرافکس بنانا چھوٹی موٹی ڈرائنگس بنانا یہ بھی آج کل کے جو پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ کے ہیں وہ آپ کو کرنے دیتے ہیں ود ان دا پیکج اس کے علاوہ یہ بھی کہ دوسری جو پروڈکٹیوٹی کی اپلیکیشنز ہیں وہاں سے آپ چیزوں کو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں فار ایگزامپل اسپریڈ شیٹ میں آپ نے ایک خوبصورت سا کوئی پلاٹ بنایا تھا کوئی گراف بنایا تھا اس کو آپ امپورٹ کر کے اپنے پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ کا پیکج جو ہے اس میں جو آپ چیز بنا رہے ہیں اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں بلکہ بعض پریزنٹیشن ڈیولپمنٹ پیکجز جو ہیں وہ تو آپ کو اسی پیکج کے اندر فیسلٹی فراہم کرتے ہیں کہ اگر آپ کو گراف بنانا چاہیں کوئی ٹیبل بنانا چاہیں تو وہ فیسلٹی بلٹ ان طریقے پہ بھی موجود ہے سمپل اینیمیشن اگر آپ بنانی ہے تو وہ بھی ان پیکجز میں فیسلٹی اویلیبل ہے ساؤنڈز ایڈ کرنا اگر آپ چاہیں یا کوئی ویڈیو ایڈ کرنا چاہیں وہ بھی ان پیکجز کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ آپ ہائپر لنکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی یوزر ہے وہ اگر اس ہائپر لنک پہ دبائے تو کوئی وی یو کی ویب سائٹ کھل جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے اس کے علاوہ کسٹم نیویگیشن بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں آپ ایروز یا اسٹاپ یا گو ٹو دا بگیننگ اس ٹائپ کے بٹنس بھی ڈال سکتے ہیں ایرو اگر آپ لیفٹ والا دبائیں گے تو پچھلی سلائڈ آ جائے گی رائٹ والا دبائیں گے تو نیکسٹ سلائڈ آ جائے گی اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ پیکیجز الاؤ کرتے ہیں یا تو آپ نیٹو فارمیٹ میں چیزوں کو سیو کر لیں یا پھر اگر آپ ایچ ٹی ایم ایل میں پریزنٹیشن سیو کرنا چاہتے ہیں یا پی ڈی ایف میں کرنا چاہتے ہیں کسی گرافک فارمیٹ میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو الاؤ کرتے ہیں اور سب سے زبردست فیچر ان سارے کے سارے پیکجز کا جو ہے وہ انڈو کا فیچر ہی ہوتا ہے which allows you to experiment and which allows you to experiment without losing anything جو مشہور پیکیجز ہیں اس میں پاور پوائنٹ جو مائکروسافٹ کا ہے وہ خاصا مشہور ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر ایسوسیٹس کا ہارورڈ گرافکس جو ہے that is quite useful as well Lotus والے جو ہیں وہ ایک فری لانس گرافکس کا شاید پیکج بناتے ہیں کوریل کا پریزنٹیشن پیکج جو ہے وہ بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں لیکن پاور پوائنٹ جو ہے that is the dominant software package in this arena اب جناب ہم آپ کو پاور پوائنٹ یوز کر کے دکھائیں گے یعنی اب ہم ڈیمونسٹریٹ کریں گے آپ کے سامنے کہ اگر ایک چھوٹی سی ہم نے پریزنٹیشن بنانی ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے تو ہم ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنائیں گے اس میں کچھ ٹیکسٹ انٹر کریں گے کچھ سلائڈز ایڈ کریں گے کچھ سلائڈز کو یہاں سے وہاں موو کریں گے اور پھر آخر میں اس ویو اس اس سلائڈ شو کو ڈسپلے کر کے آپ کو دکھائیں گے تو آئیے کمپیوٹر کی طرف چلتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایک پریزنٹیشن ڈیولپ کر کے دکھاؤں آپ کو ایک آلریڈی ڈیولپ پریزنٹیشن دکھاتا ہوں بڑی چھوٹی سی ہے صرف چھ سلائڈس کی ہے اور پھر اسی چیز کو ہم بنا کے آپ کو دکھائیں گے تو آئیے ایک نظر دیکھیں اس وقت میں نے مائیکروسافٹ پاور پوائنٹ جو ہے وہ پروگرام آلریڈی کھولا ہوا ہے اس میں میں نے یہ جو ایک آلریڈی ایگزٹنگ فائل ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ آ کے میں کلک کرتا ہوں تاکہ مجھے پورے کا پورا شو نظر آ سکے یہ پہلی سلائڈ ہے یہ ہماری ٹائٹل سلائڈ ہے اس میں ایک ٹائٹل لکھا ہوا ہے پریزنٹیشن پریزنٹر پریزنٹر کا کا نام لکھا ہوا ہے ای میل ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے نیکسٹ سلائڈ جس طرح میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ وہ ایک اوور ویو کی سلائڈ ہوا کرتی ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے اور وجہ اس کی بڑی سادی سی کہ یہ بڑی چھوٹی سی پریزنٹیشن صرف چھ تو اس میں سلائڈیں ہیں تو جب اتنی چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے اس کا اوور ویو پرزینٹ کرنے کی شاید اتنی ضرورت نہ ہو اگر اوور ویو پرزینٹ بھی کرنا ہے تو ہم اسے زبانی کر دیں اسی طرح کیونکہ بڑی چھوٹی سلائڈ ہے اس میں سمری کی سلائڈ کی بھی گنجائش نہیں ہے تو آخر میں میں الفاظ میں شاید سمرائز کر دوں لیکن میں سمری کی ایک سلائڈ نہیں بناؤں گا تو یہ جو دوسری سلائڈ ہے اس پہ ایک ٹائٹل ہے اور اس کے بعد تین پوائنٹس ہیں اس سے اگلی سلائڈ جو ہے اس میں بھی ایک ٹائٹل ہے اس کے بعد کچھ پوائنٹس ہیں اور یہ بلٹس کی صورت میں نہیں ہے انہیں میں نے ایک ٹیبل کے ذریعے بنایا تھا اور میں نے کیا یہ کہ ٹیبل کی جو لائنیں ہیں ان کو میں نے ہائڈ کر دیا اس طرح یہ نائس آرگنائز فیشن میں نظر آ رہی ہیں اسے نیکسٹ سلائڈ جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کی بجائے دو ہیڈنگس ہیں اور ہر ہیڈنگ کے نیچے تھوڑا تھوڑا کچھ لکھا ہوا ہے یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک ہی پیج پہ دو ہیڈنگ ہونا لیکن کیونکہ بڑی چھوٹی سی ہم نے پریزنٹیشن بنانی تھی بڑی کمپیکٹ سی بنانی تھی اس لیے یہ ذرا ضروری ہو گیا تھا نیکسٹ جو ہے یہاں پہ ایک گرافک ہم یوز کر رہے ہیں ایک ہیڈنگ ہے اس کے نیچے ایک گرافک ہے یہ گرافک میں نے ایکسل میں بنائی تھی اور وہاں سے میں نے یہ جو مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پیکج ہے اس کے اندر اسے امپورٹ کیا تھا اسے انسرٹ کیا تھا اور یہ جناب ہماری آخری سلائڈ ہے اس میں بھی ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ہیڈنگز دو ٹائٹلز یوز کر رہے ہیں اور اس کے نیچے تھوڑی تھوڑی سی ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے ایک لحاظ سے یہ اس پوری کی پوری پریزنٹیشن کی سمری ہے یعنی آڈینس کو جو میں بتانا چاہ رہا تھا آڈینس کو جو میں ایک خاص میسج دینا چاہ رہا تھا وہ اس کی ساری کی ساری سمری یہاں پہ موجود ہے تو یہ تو جناب ہماری پریزنٹیشن ہو گئی اور آپ کو ان سلائڈوں کو دیکھ کے پتا شاید لگ ہی گیا ہوگا کہ یہ ہم نے ایک چھوٹا سا بزنس پلان بنایا ہے یوزنگ پاور پوائنٹ اب جناب ایسا کرتے ہیں کہ یہ پریزنٹیشن تو ختم ہو گئی اسی پریزنٹیشن کو ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے میں اس کو تو کلوز کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں فائل مینیو میں جا کے کہتا ہوں کہ جناب میں نے ایک نئی پریزنٹیشن بنانی ہے مجھے دو آپشنز ملتی ہیں کہ جناب آپ بلینک پریزنٹیشن بنانا چاہتے ہیں یا آٹو کانٹینٹ وزٹ کے ذریعے بنانا چاہتے ہیں میں اس میں سے بلینک پریزنٹیشن کو سلیکٹ کرتا ہوں اب ہوا یہ ہے کہ اس نے ایک بالکل سادی سی پریزنٹیشن بنانے کے لیے مجھے آپشن دے دی ہے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ ویسا ہی ہو جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا تو اس کے لیے میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں فارمیٹ میں جا کے کہہ سکتا ہوں کہ اپلائی ڈیزائن ٹیمپلیٹ اور اس میں سے کوئی انٹرسٹنگ سی ٹیمپلیٹ میں سلیکٹ کر سکتا ہوں دیکھیے میں نے میرے خیال میں سورنگ جو ہے وہ والی ٹیمپلیٹ یوز کی ہوئی تھی یعنی یہ ایک پری بلٹ ڈیزائن ہے ریڈی میڈ ڈیزائن ہے جو آلریڈی ایگزٹ کرتا ہے تو میں اس ڈیزائن کو ہی یوز کر کے اپنی پریزنٹیشن بنانا چاہتا ہوں تو جناب یہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ اپلائی کریں اور یہ ہماری پہلی سلائڈ آ گئی اب پہلی سلائڈ جو ہوتی ہے وہ عموماً اسپیشل ہوا کرتی ہے یہ والی سلائڈ جو تھی یہ اسپیشل نہیں تھی پہلے والی سلائڈ جو تھی وہ اسپیشل ہوا کرتی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ٹائٹل کے لیے بھی جگہ ہو اس پہ میرے نام کے لیے بھی جگہ ہو تو میں وہ انٹر کرتا ہوں تو یہاں پہ ٹائٹل ایڈ کرنا ہے آپ کو یاد ہے وہ ٹائٹل کیا تھا مجھے تو یاد نہیں میں نے کیا یہ تھا کہ وہ یہ پریزنٹیشن بنانے سے پہلے جتنی بھی ٹیکسٹ میں ڈالنا چاہتا تھا وہ میں نے ایک سادی سی ٹیکسٹ فائل فائل میں پہلے سے ہی ٹائپ کر کے رکھ لی ہے تاکہ ہمارا ٹائم زیادہ لگے نا یہاں پہ تو وہ ٹیکسٹ فائل میں کھول لیتا ہوں تو یہ ٹیکسٹ فائل ہے جس کے اندر وہ سارے سارا کانٹینٹ موجود ہے جو میں اپنی پریزنٹیشن میں ڈالنا چاہتا ہوں تو یہ ٹائٹل لکھا ہوا ہے اس کو میں جا کے سلیکٹ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کاپی اور اس کے بعد اسے جا کے میں یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں کنٹرول بھی کر کے یہ ہو گیا نا پیسٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذرا تھوڑا سا بھدا لگ رہا ہے تین لائنوں میں ٹائٹل شاید مزے دار نہیں لگ رہا تو یہ جو اس کا ہولڈر ہے پلیس ہولڈر اس کو میں تھوڑا سا چوڑا کر دیتا ہوں یہ اب میرے خیال میں ذرا بہتر لگ رہا ہے وہ تین لائنوں میں ٹائٹل جو ہے اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا تھا اس کے بعد میں دوبارہ وہیں جاتا ہوں اور اس میں یہ جو لکھا ہوا ہے پریزنٹر کا نام اور اس کا ای میل ایڈریس اس کو بھی میں کاپی کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں آ کے پیسٹ کر دیتا ہوں یہ ہو گیا یہ میری پہلی سلائڈ بن گئی اب میں ایک نئی سلائڈ بنا جاتا ہوں تو میں دوبارہ انسرٹ میں جا کے نیو سلائڈ پہ جاتا ہوں یہ مجھے مختلف آپشنز دیتا ہے تو میں یہ والی جو ٹائپ ہے سلائڈ کی اسے اس لے آؤٹ کو انسرٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ آ گیا اب یہاں پہ اگین میں دوبارہ وہ جو میری ٹیکسٹ فائل ہے اس میں جا کے میں یہ جو ٹائٹل لکھا ہوا ہے اس کو پکڑتا ہوں کنٹرول سی کیا اور اسی وجہ آپ جا کے میں نے یہ کنٹرول بھی کر دیا یہ بھی کچھ اتنا انٹرسٹنگ نہیں لگ رہا میرے خیال میں اگر میں اس کے یہ جو پلیس ہولڈر ہے اس کو ذرا چوڑا بھی کروں گا اس ایریا کو پھر بھی یہ فٹ نہیں آئے گا اس کو میں ایسے کر لیتا ہوں دو لائنوں میں لے آتا ہوں یہ مین ٹائٹل ہو گیا یہ تھوڑا سا سب ٹائٹل سا اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں تو اس کا فونٹ سائز جو ہے میں ذرا سا مختصر کر دیتا ہوں اب جہاں تک یہاں والی چیزوں کا تعلق ہے اس کے لیے پھر میں وہیں جایا کر جاتا ہوں اور یہ چیزیں میں اٹھاتا ہوں یہاں سے اس کو میں کنٹرول سی کرتا ہوں اور جناب اس کو آ کے میں کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ میری دوسری سلائڈ بن گئی اب میں دوبارہ ایک اور سلائڈ انسرٹ کرتا ہوں اس میں بھی میں یہی فارمیٹ یوز کرنا چاہتا ہوں تو یہ تیسری سلائڈ آ گئی اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں اب تک تین سلائڈیں بنا چکا ہوں تو اگر میں ایک اوور آل اوور ویو دیکھنا چاہوں اپنی ساری کی ساری پریزنٹیشن کا تو یہاں آ کے میں دیکھ سکتا ہوں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں کے تینوں سلائڈیں نظر آ رہی ہیں تو اس طرح مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اوور آل یہ سلائڈ پریزنٹیشن uh, کیسی لگ رہی ہے اب میں اسی سلائڈ کو جا کے کنسٹرکٹ کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں وہی اسٹیپس لیتا ہوں کہ میں جا کے اپنی ٹیکسٹ کو پکڑتا ہوں یہاں سے اسٹریٹجی اینڈ امپلیمنٹیشن یہ ٹائٹل ہے جس کو کنٹرول سی کیا اور اس کو جناب آ کے میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل انسرٹ کرنا ہے وہ ٹیکسٹ فائل سے ڈائریکٹلی میں ٹیبل شاید یہاں پہ انسرٹ نہ کر پاؤں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں انسرٹ پہ جا کے کہتا ہوں کہ انسرٹ ٹیبل ٹیبل نہیں نظر آ رہا آپ کو کہیں یہاں پہ جا یہ چارٹ کے نیچے یہ ٹیبل ہے تو یہ جو ٹیبل ہے اس میں کتنی لائنیں تھیں ذرا دیکھ لیں اس میں دو کالم ہیں اور ایک دو تین چار پانچ روز ہیں تو میں ایسا ہی کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جناب دو کالمس اور پانچ روز تو جناب یہ اس نے مجھے ٹیبل بنا دیا ہے یا ٹیبل دیکھ رہے ہیں ذرا آپ کو بڑا لگ رہا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیے میں کر پاتا ہوں کہ نہیں کر پاتا ہیلو اس کو یہاں پہ جا کے میں تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں اور یہ اس کو تھوڑا سا نیچے لے آتا ہوں یہ پیچھے والا جو یہ جو ایک پلیس ہولڈر سا ہے ٹیکسٹ کے لیے اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو اس پہ میں جا کے کلک کرتا ہوں اسے سلیکٹ ہو جاتا ہے پھر میں ڈیلیٹ کے ذریعے اس کو ہٹا دیتا ہوں اب میں یہ ٹیبل اپنا بنانا شروع کرتا ہوں اور اس کے اندر وہ ٹیکسٹ جو پڑی ہے اس کو ڈالتا ہوں ادھر میں یہ سیلز اس کو میں کنٹرول سی کرتا ہوں کاپی ہو گئی اس کو میں یہاں آ کے پیسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد پھر میں یہ جو پارٹنرشپ ود اسٹیبلش پلیئر جو ہے اس کو کاپی کرتا ہوں اس کو جا کے میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیے پورا فٹ نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کہ اگر میں ٹیبل کو ذرا تھوڑا سا چوڑا کر لوں تو شاید کچھ فائدہ ہو جائے اس کے بعد میں اس کو کھینچ کے یہاں پہ لے کے آتا ہوں ہاں لکس نائس اسی طرح میں سارے کے سارے ٹیبل جو فل کر سکتا ہوں اب میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ اس ٹیبل کی یہ جو لائنیں وغیرہ ہیں بارڈر جو ہے یہ میں نہیں دکھانا چاہتا تو میں فارمیٹ پہ جا کے کلرز اینڈ لائن پہ جا کے یہ جو بارڈر ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں اوہو یہاں سے بھی ختم ہو جاتا ہے شاید اور یہاں سے اوپس یہ بھی ختم یہ بھی ختم یہ بھی ختم اور یہ بھی ختم یہ یہ آپ کا ٹیبل ہے تو اس طرح میں سارے کے سارے ٹیبل کو فل کر دیتا ہوں تو اسی طرح میں یہ پورے کے پورا ٹیبل کمپلیٹ کر کے اسے نیکسٹ سلائیڈ اور اس سے نیکسٹ سلائڈ بنا سکتا ہوں اور جب یہ ساری کی ساری پریزنٹیشن بن جاتی ہے تو اس کو میں ویو کر سکتا ہوں اس کے لیے میں یہاں پہ جا کے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیے یہ مجھے پوری کی پوری پریزنٹیشن جو میں نے بنائی ہے یہ نظر آ رہی ہے آپ کی جو نیکسٹ اسائنمنٹ ہے اس میں آپ نے ایک ایسی ہی ایک پریزنٹیشن بنانی ہے چھ سلائڈوں کی اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ نے ایک بزنس پلان بنانا ہے اس میں ایک ٹائٹل پیج ہوگا اس کے علاوہ پانچ پیجز اس کے اور بھی ہوں گے اس کے بارے میں مزید انسٹرکشنز اور ہیلپ فل مٹیریل جو ہے وہ آپ کو اپنی ویب سائٹ کے ذریعے موصول ہو جائے گا تو جناب یہ ہمارا آج کا تیسرا لیکچر تھا ہماری پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز کا آج ہم نے دیکھا کہ یہ پریزنٹیشنز کیا ہوتی ہیں اچھی پریزنٹیشنز میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور تھوڑا سا ہم نے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا کہ ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن کس طرح ڈیولپ کی جاتی ہے نیکسٹ ٹائم یعنی ہماری جو نیکسٹ یہ جو پروڈکٹیوٹی پیکج کے بارے میں لیکچر ہوگا وہ ہوگا جناب پرسنل ڈیٹا بیسز کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو ڈیٹا انٹینسو سسٹمز ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ ڈیٹا کو مینپولیٹ کرنا کیا جاتا ہے یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ کہ ڈیسک ٹاپ پہ ہمارے ڈیسک ٹاپ پی سی میں کون سے ایسے ٹول اویلیبل ہیں جن کے ذریعے ڈیٹا کو مینیج کیا جا سکتا ہے ہم ایک چھوٹی سی اپلیکیشن بھی ڈیٹا بیسز کی بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے and that will be in our next and the final lecture of our productivity software series تو جناب انٹل دا نیکسٹ لیکچر اپنا خیال رکھیے گا خدا حافظ